وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وابنها آية للعالمين اور زکریہ علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑیے آپ سب سے بہتر وارث ہیں ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما کر انہیں یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے بھلا چنگا کر دیا یہ بزرگ لوگ نیکیوں کی طرف دوڑا کرتے تھے اور ہمیں لالچ تما اور ڈر خوف سے پکارتے رہتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے آپ ان میں اپنے پاس کی روح ٹھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے عیسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان کے لیے نشان قدرت کر دیا سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے زکریہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ زکریہ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کہ مجھے اولاد ہو جو میرے بعد نبی بنے سورہ مریم اور سورہ عال عمران میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے آپ نے یہ دعا لوگوں کی پوشیدگی میں کی تھی مجھے تنہا نہ چھوڑیے یعنی بے اولاد دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جیسے کہ اس دعا کے لائق تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی بیوی صاحبہ کو جنہیں بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اولاد کے قابل بنا دیا بعض لوگ کہتے ہیں ان کی طول زبانی بند کر دی بعض کہتے ہیں ان کے اخلاق کی کمی پوری کر دی لیکن الفاظ قرآن کے قریب پہلا معنی ہی ہے یہ سب بزرگ نیکیوں کی طرف اور اللہ کی فرما برداری کی طرف بھاگ دوڑ کرنے والے تھے اور لالچ اور ڈر سے اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے اور سچے مؤمن رب کی باتیں ماننے والے اللہ کا خوف رکھنے والے توازو انکساری اور آجزی کرنے والے اللہ کے سامنے اپنی فروتنی ظاہر کرنے والے تھے مریم علیہ السلام کا ذکر خیر مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے قرآن کریم میں عموماً زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ہی ان کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا رہا ہے اس لیے کہ ان لوگوں میں پورا ربط ہے زکریہ علیہ السلام پورے بڑھاپے کے عالم میں آپ کی بیوی صاحبہ جوانی سے گزری ہوئی اور پوری عمر کی بے اولاد تھیں ان کے ہاں اولاد عطا فرمائی اس قدرت کو دکھا کر پھر محض عورت کو بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمانا یہ اور قدرت کا کمال ظاہر کرتا ہے سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں بھی یہی ترتیب ہے مراد عصمت والی عورت سے مریم علیہ السلام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر بارہ میں فرمایا وہ مریم التی احسنت فرجہ الخر یعنی عمران کی لڑکی مریم جو پاک دامن تھی انہیں اور ان کے لڑکے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بے نظیر قدرت کا اللہ نے نشان بنایا کہ مخلوق کو اللہ کی ہر طرح کی قدرت اور اللہ کی پیدائش پر وسیع اختیارات اور تصرف اپنے ارادے سے چیزوں کو بنانا معلوم ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام قدرت الہی کی ایک علامت تھے جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی